حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان اس نے کہا پھر کون سا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد اس نے پوچھا پھر کون سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حج مبرور سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو پچیس